فعصوا رسول ربهم فأخذهم ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی انتہائی شدید گرفت کی